عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے عافیت دے آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کروں اور اگر چاہو تو صبر کیے رہو کیونکہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس نے کہا دعا ہی کر دیجئے تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے اور یہ دعا پڑھے اللہ اسلو کا و اتوجہ علیہ کا بن کا محمد نبی الرحمہ انی توجہ طبی کا ربی فی حاجتی حاضی لقل اللہ فشف حفیع اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیرے نبی محمد جو نبی رحمت ہیں کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں میں نے آپ کے واسطے سے اپنی اس ضرورت میں اپنے رب کی طرف توجہ کی ہے تاکہ تو اے اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے تو اے اللہ تو میرے بارے میں ان کی شفات قبول کر جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اٹھتر یہ حدیث صحیح ہے